حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے زاد عرق کا مقام متعین فرمایا تھا یعنی احرام کے لیے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سات سو انتالیس